پتا نہیں کیا تو نال لگا رہے ہیں تو خطرہ کہیں گھوڑا ہی نہیں لگاتے ارے بھائی کوئی اللہ کا نام لگاؤ کوئی ایسی چیزیں لگاؤ جو قابل برکت ہوں گھوڑے کے پیر میں نال کا برکت سے کیا تعلق اصل میں لوگوں میں یہ مسائل ہیں خواتین سمجھے نا یہ خواتین کے بعد مسائل ایسے ہیں کہ بیس بچے ہو جائیں تو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا شور کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ اس مسئلے میں سے ایک مسئلہ مشہور یہ کہ گھوڑے کا نال اگر دروازے پر ہو تو کہتے ہیں اس میں جادو نہیں ہوگا نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے نال کا کیا تعلق ہے بھائی اسے جادو سے اور گھر پہ لگانے سے کوئی اللہ اس کے رسول کا نام لگاؤ اسلاف و سلام ہے کہ یار اس لگاؤ درو شریف لگاؤ کچھ ایسی لگاؤ جس سے کہ گھر میں برکت پیدا ہو گھوڑے کے نال سے برکت پیدا ہو رہی ہے کیا کیا گیا ہاں؟ بل استیاب لوگ لے جاتے ہیں گھوڑے کے نال اور لگا بھی لگا بھی دیتے ہیں گھر کے اوپر ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کون سی کتاب سے یہ مسئلہ لیا گیا